بسم الله الرحمن روشنی اللہ تعالیٰ کا نام نال شروع جڑو بے با مہربان مالو ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہونے تونا بندے بندے فتح عطا فرمائی ہے ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما اللہ تعالی ساری اگلی پچھلی ساری لغزش بخش دے تو وہ تھارا ور اپنی نعمت پوری کر دے تو وہ تونا سیدھا رستہ پر چلاو وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تنجے ہاں جی، اللہ تعالیٰ تھاری اگلی تا پچھلی ساری لفظش بخش دیں تو وہ تھارا ور اپنی نعمت پوری کر دیں تو وہ رستہ ور چلاویں وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا تو تھاری زبردست مدد کریں هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اللہ تعالیٰ ساری زبردست مدد کرے وہی تے ہے جس نے ایمان آلنگا دلاور اطمینان نازل کیو تاکہ انہوں کا ایمان ماں اور ایمان کو بات ہو جائے تو اسمان کا اور زمین کا سارا لشکر اللہ تعالیٰ ہی گائیں تو اللہ تعالیٰ خوب جان نالو حکمت آلو ہے ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله الله فوزا عظيما تانجے اللہ تعالی مومن مرداں تے مومن کال سریاں نا اسم باغاں داخل کریں جنہاں دے ہیٹ نہر بغتی ویں گی جنہاں میں وے ہمیشہ ہمیش رہیں گا تے اللہ تعالی انہاں تے انہاں دا گناہ دور کر دے تے یا اللہ تعالی دے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دار لهم جهنم وساءت مصيرا تے تاجے وہ منافق مرداں تے منافق کال سریاں نا اور شرک کرن آل مرداں تے شرک کرن آلیاں کال سریاں نا سزا دے جڑا اللہ تعالیٰ کا بارہ ماں پیڑا خیال رکھیں انہا وری پیڑو پھر پرت آوے تے انہا ور اللہ تعالیٰ کو غضب بے گو اور اس کی لانت بے گی تو اس نے ان وقت دو دخت تیار کی بھی ہے تو وہ مجھ تو وہ بہت پیڑو ٹھکانو ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا تو اسمانہ کا اور زمین کا سارا لشکر اللہ تعالیٰ ہی گائیں تو اللہ تعالی غالب ہے حکمت آلو ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونے تم یقینا گواہی دین آلا تے خوشخبری سنان آلا تے ڈر سنان آلا بنا کے چلایا ہیں لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقعوه وتسبحوه بكرة وأصيلا رسول ہیں مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لیا میں و تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں تو تم انہوں کی تعظیم کریں تو تم اللہ تعالیٰ کی سویرے شام تصویر کرے دینیو باون کا ما بایو نو یلوئی فو پائی دین سبل کسل ينكس على نفسه ومن أوفى بما عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جڑا لوگ تھارا نال بیعت کریں وی اللہ تعالی نال ہی بیت کرے نگار اللہ تعالی کو ہاتھ ہیں پھر جڑو وعدو توڑے گو اس کا وعدہ توڑن گو نقصان اس سے گئے گو يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله الله شيئا إن أراد أراد بكم بكم ضرا أو نفعا بل كان بما تعملون خبيرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا گرائیں لوگ سارا تے پیچھے چھوڑ دیتا گیا تھا ہن بے تونا کہیں گا جی ہم اپنا مال تے اپنا ٹبر میں لگا رہ گیا لہذا تم مارا واسطے بخشش کی دعا منگو وہ اپنی زبان تے واگل کے جیڑی انہاں دا دلہ میں نہیں تم فرما دیو کیوں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ماں سارا واسطے کسی نہ کچھ اختیار ہے جے کدے وہ تمنا کوئی نقصان پچانو چاہے یا وہ تمنا کچھ نفع پچانو چاہے بلکہ تم جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ نا اس کی پوری خبر ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بلکہ تم یہ سوچے تھا جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان آلہ کدے بھی اپنا کار والوں اندر مڑ گئے نہیں آسے تے یہی خیال تھارا میں بس گیو نے مندا مندا خیال کر لیا تھا تے تم برباد ہون والا لوک ہو گیا بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا جڑو اللہ تعالیٰ تے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا پھر اس واسطے ہم نے بھی پختی اگ تیار کی بھی ہے لاتی وبی عبد رول مئی عش ویو اب کیا لو غفور ارویم آسمانہ اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ واسطے ہی ہے وہ جس نہ چاہے بخش دے تو جس نہ چاہے عذاب دے کہ اللہ تعالیٰ بڑو بخش نارو مجھ مہربان ہے سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا خود يريدون أن يبدلوا كلام الله الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ان جس ویلے تم غنیمت لین واسطے چلیں گا پیچھے رہنا والا گا ہوں بھی اپنے نال جان دیو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی گل بدلانی چاہیں تم فرما دیو کہ تم کدے بھی ہمارے نال نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی کس طرح فرمایا ہوا ہے پھر وہ کہیں گا نہیں بلکہ تم مارا نال ساڑو کریں نہیں بلکہ وہ لوگ بہت کاٹی گال سمجھیں قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جان عال گرائیاں نا فرما دیو جن نیڑائی تم ایک سخت لڑاکو قوم نال مقابلہ وقت ہے صدیا جیں گا جے تم انہوں نال جنگ کریں یا بھی مسلمان ہو جائیں پھر جے تم حکم مان لیں گا تا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت چنگو عجر دیا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 اس نے ہی عطا فرما دیتی تو اس نے تھارا لوکاں کا ہاتھ روک لیا تو اس گلوں تانجے یا واسطہ واسطے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہو جائے اور تانجے وہ سمنا سدھا رستہ پر ہیں وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله الله بها وكان على كل شيء بجے بھی روزی غنیمت جنور ورجے تھارو قابو نہیں ہوگو ہاں اللہ تعالیٰ کا کہرام رام ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنا لو ہے ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا تجھے یہ کافر تھارا نال جنگ کرتا تا کنڈ پھیر گئے نس جاتا پھر انہوں نہ کوئی حمایتی لبتو تا نہ مددگار سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ ہے جو پہنا تے چلے آوے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ماں کدے کا تبدیلی نہیں لفظیں وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن ار عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا تو وہی ہے جس میں خاص مکانا کافرگا ہاتھ تھارا تے تے تھارا ہاتھ انہاں تے روک لیا اس تو بعد کہ اس نے تونا انہاں پر غلبو دے دیتو تھو تے تم جو کچھ کرے تھا اللہ تعالیٰ اس نے دیکھ رہے تھو هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما یہ بے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیو تو تم مسجد حرام تے ڈک چھوڑیا نالے قربانی کا چوکر بھی ڈکیا رکھیا جے وہ مسجد حرام توڑی نہ پجیں تو جے کدے مکہ ماں مومن مرد تے مومن کالسری نہ ہوتی جنہ وہ سونا نہیں تھو یعنی تم انہوں نہ بے خبری ماں چت چھوڑے گا پھر میں انہوں کی وجہ سے تکلیف تاں جنگ کی اجازت ہو جاتی تو یہ اس بلوں گو جی اللہ تعالی جس نہ چاہے اپنی رحمت میں کو فرما دے تو جی یہ کنی کنی ہو جاتا تاں ان مکہ علام بچوں جنہ نے کفر کیو انہوں نے ہم دردناک عذاب کی سزا دیتا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمیت الجاهلية فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما چیتو کرو جب ان کافروں نے اپنا دل میں ضد بنا لی تھی تو ضد بھی جاہلیت کی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ور تو مومنا ور اطمینان نازل فرماؤ تو انہوں نے پرہیزگاری کی گل ور پابند رکھیو تو وہ اس سے مستحق اور اس سے لائق تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز نہ جان نالو ہے لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا سچو برحق خواب دسیو تھو کہ جے اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہیو تا تم مسجد حرام ماں اتمنان نال داخل ہوئے گا کوئی تھارا بچوں سر مناتو ہوئے گو تو کوئی بال کتراتو ہوئے گو تو انہوں کسی رہ گو ڈر نہیں ہو سے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں گلنا کو علم ہے جنہی تم نہیں جانتا لہذا اس نے اس نے پہلا ہی ایک نزدیکی فتح دے دیتی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وہی تا ہے جس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت تا سچو دین دے گا چلایا ہے تانجے وہ اسنا ہر ایک دین پر غالب کر دے تے اللہ گواہ ہون واسطے سد ہوئے محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات الصالحات منهم منهم مغفرة مغفرة وعملوا وأجرا عظيما صدق الله العظيم سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے تو جڑا لوگ کافروں کا مقابلہ ماں بڑا سخت ہیں ور آپس ماں مچ دل ہیں اے مخاطب تو انہوں نے دیکھا گو کہ رکوع تے سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو فضل تو اس کی رضا لوڑ رہے ہیں انہوں کی نشانی انہوں کا چہرہ ماں سجدہ ہوا سر ہے کی یہی صفت تورات ممی ہے تو انہوں کی صفت انجیل ممی ہے وہ ایک فصل آر ہیں جس نے پہلا زمین تے ایک ٹانڈی کڈی پھر اس نے وہ تگڑی کی پھر موٹی ہو گئی پھر وہ اپنا ٹانڈا کھلی ہو گئی تو زمیندار نہ خوش کرن لگ گئی تاج اللہ انہا مسلمانہ کے ذریعے کو دل ساڑے اللہ تعالیٰ نے انچو جڑا ایمان آیا تو انہا نے چنگا عمل کیا واسطہ بخشش ہو تو بڑا عجر وعدوں کی ہوئے